بڑا حال ہے اس پہ لوگ رومال پڑتے ہیں اس میں یہ زے لاند لے جخمی مگا اس کو بتائی بات والے جو مشران کے سان کیوں نہیں ہوتا بے کے کہ اوقات جخم مگر بنے کے نا چل گئی خاص طور سے لوگوں کو ڈاکٹر پاکستان میں حکومت اور رسولوں کتاب اور تپوس کیا من تیری کی نہیں جماعت کی واہی ہوں گیا پورے غریب بندوبست ہو سکے ہاں ہاں آکار ہاں، کی بالکل آپ کا کون ایئر ہے جی آپ کا سارا بھول گیا جی آپ یاد نہیں کون سا اسپتال میں جی تو کہاں رہائش کہاں پر ہے روم وق اور جب نہیں پڑتا ہاؤس جاتے

الگ الگ صرف ذکر اذکار سے پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آدمی پورا دن پر چلنا نہیں شروع کرے اور فرض کی کمیاں نفل عبادت نہیں پوری کر سکتی ہیں اور حرام کا گلا بھی نفل چیزیں نہیں کر سکتی ہیں کوئی آدمی حرام ہو اور ہو اور کہ کثر آفر میں کر لوں گا تو اس سے کہ شراب کی دکان ہے آدمی کی خرید و فروخت میں تو بولتا ہے جھوٹ یا جو بازار کا غفلت طریقہ اس کو چلا رہا ہے پھر ہر سال عمرے پر جاتا ہے حج پر جاتا ہے تو خدا خاص اللہ کے دربار میں ڈرائی کلیننگ کر لیے ڈرائی کلیننگ کر لیے سب کچھ درست ہو گیا ہمارے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے خلجی صاحب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو بولانا صاحب کے مریض تھے کالجیٹ اسکول کے پرنسپل بھی گزرے تھے ان کی سفید داڑھی اور دیکھنے والا آدمی سمجھتا کہ یعنی خیر ابن خواجہ پر اگلے گئے اتنے مطلب شخصیت متاثر کن تھی اور باقی علم جہاز سے ہماری طرح پیدل ہاں جی۔ تو ایک ان کو کچھ دعائیں کرائیں مولانا صاحب سے تو آخر میں ان کو اس میں ریاض کا کوئی اسکول تھا پاکستان کا اور اس کے جدے کا اس کے لیے ان کو ملازمت کا موقع مل گیا وہاں حج میں ہوتے تھے آج میں ایک سندھی وڈیرا جو دیکھا ہے تو اس نے کہا خیر ماں ہم سڑے وہ خطبہ صحیح آدمی مجھے مر گیا تو آیا اس نے کہا گرد صاحب آج کھل کے بولیں گے آپ کوئی بات نہیں چھپائیں گے سچ سچ بتائیں کہ یہاں کتنی معافی ہوتی ہے حق کو کی ساری چیزوں کی تو بعد میں سے کہہ رہے تھے میں نے کہا سب کچھ معاف ہوتا ہے سب معاف ہو جاتے ہیں تو میں نے خریدی سے بیڑا جو ہوتا بتاؤ خریدی سے باپ نے آدمی کا بیڑا غرق کر دیا یہ وڈیرا پتہ نہیں کتنے قتل کتنے جو ہے تو لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ضرور کیے ہوئے آپ نے سب معاف کر دیا تو وہ جو کا حکم توڑ کے پرائے پیسے لیے ہیں اللہ حکم توڑ کے پرائی زمین دبائی ہے اس حکم کے توڑنے کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا لیکن اس آدمی سے معافی حج کرنے کے بعد بھی باقی ہے اور اس کا جو حق ہے اس کا ادا کرنا بھی باقی ہے وہ نہیں معاف ہوا وہ جو حکم توڑنے والا جو پہلو تھا گناہ تھا وہ معاف ہوا کہ اللہ نے کہا تھا نہ کرو تم نے کر دیا تھا لیکن اس سے کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی کا حق بھی معاف ہو جائے یہ آدمی سے معافی بھی نہ مانگنا پڑے گو بات کہیں پہ دو پہ بڑے جی ہے نا اللہ نے کہا تھا کسی آدمی کو تھپڑ نہ مارنا اور اس کے پیسے نہ لینا اللہ کو خوب اللہ نے کہا تھا میں نے تھپڑ مار لیا پیسے میں نے چھین لیا تو اللہ کو توڑنے کا گناہ ہوا اس آدمی کا میرے دن میں تھپڑ کی بدلہ لینے کا حق آ گیا یا تھپڑ کی معافی کا حق آ گیا اب میں اللہ کے حضور تو بتایا ہوا تو یہ گناہ کا یہ کسی معاف ہو گیا آدمی سے معافی مانگنا یا آدمی کا تھپڑ کھانا یہ نہیں معاف ہوا ہے یا تو میں جا کر آگے کھڑا ہوں گا آج مجھے تھپڑ مارے گا اور یا جو ہے تو اس کو میں کہوں گا مجھے معاف کرو وہ کہے گا ہاں میں نے معاف کر دیا یہ بات ابھی سمجھ نہیں ہے تو اس لیے یہ حرام کا ارتکاب جو ہے کثرت نوافل اور نوافل کا مجاہدہ جو ہے یہ اس کا ذرا نہیں کرتا اور ایسے ہی فرض واجب کا ترک ہے کثرت نوافل کا مظاہرہ نہیں کرتا ہاں نوافل جو ہمیں ایسے پہلے فروخت کرواتے ہیں تو اس کے کثر نوافل کا جو سواب کے حاصل ہونے کے علاوہ ایک طرح کا معالجے کے طور پر بھی ہوتا ہے کثر نوافل سے نفس ٹوٹتا ہے اور اس میں نرمی آ کر اس میں پھر فرائض واجبات کی طرف آنے اور حرام کو ترک کرنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے معالجہ کے طور پر اس کے لیے کام کرتے ہیں اگر کوئی یہ کہ سارا دن دکان پر لوگوں کو ہاک مار کر جھوٹ پہ کر کے آؤ اور رات کو جو ہے تو درش کو ختم ہوا ہوا سیدھا نہیں کی ایسے کام نہیں آتا ماشاء اللہ صاحب آ رہا ہے جیسے جگہ ٹھنڈی ہے ان کے بٹھانے کا بندوبست کرنا ہوگا جی صاحب ہے ہاں جی امان کہہ رہے ہیں نا ڈھونسرے پڑوں گا کیوں پانچوں لے گیا بارہ کلا بارہ بالکل اب دیکھے سرکار جی آدمی اگر آ گیا ان کو آپ نے آدھا گھنٹہ بٹھایا ٹھنڈی زمین پر بس کا کام ہو گیا دو ہفتے کو کھلائیں گے یہ بات ہوئی یہ چیز کا ضلع نہیں کر سکتی قرب نوافل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نوافل سے حاصل ہوتا ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب فرائض مکمل ہوتے ہونے کے بعد نوافل میں مجاہدہ کیا گیا ہو ترک نوافل ارتقاب حرام یعنی ترک فرائض ارتقاب حرام فرائض آدمی ترک کیے ہوئے ہیں اور حرام میں آدمی مبتلا ہے اور شریف یوں کہے کہ سرکر کثرت نوافل نوافل کی کثرت کرنے سے کرنے سے میرا کام بن گیا نہیں بنے تو اللہ کا تعلق تو تب آدمی کا حاصل ہوگا جب آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے چلے گئے ہم نے بہت بڑے اور یہ اللہ سے نیک لوگ تھے ان کی دعوت کی مستحب عمل تھا بڑا خواب ہوا اس دن جو ہے دعوت مصروفی گئے تھے مویشی میرے بھوکے رہ گئے رات بھوکے گزارے یہاں مجھ سے مجھ سے فرض واجب کر کیا یہ جو اللہ کی ناراضگی میں نے مول لی ہے وہ اللہ کی دعوت اس کا ذرا نہیں تھا وہ بڑے دعائیں مانگیں گے اس کے لیے اس کے مسئلے مسئلے نہیں سوچے گا یا اللہ اور یا اللہ کی دعائیں میرے حق میں قبول نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ اس ترتیب نے اختیار کی آپ کے حق میں آپ کے گھر میں جو کھڑے ہوئے بند توتے ہاں جی، پرندے چکور گھر میں کھڑی بکری ہاں جی، گائے بھینس آپ کے لیے دعا کی جگہ وہ تھی ہاں جی، اس کا حق آپ کے میں فرق تھا اس میں کوتا ہوگی لہذا اس میں اس کو درست نہیں کیا جائے گا جس وجہ سے اللہ کی عزت ہے اور وہ فقط دور نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ایک پہلو ایک سینٹرک چیز نہیں ہے نا جی یہ ایک پہلو چیز نہیں ہے کہ ایک چیز بتا دیں خوب آگے بڑھ رہا ہو باقیوں کو ترک کیا ہوا اس سے کام بنتا نہیں اسی لیے جو فرمایا گیا ہے کہ ایک اہل علم کی دو اہل علم کی دور کار کی نماز جو غیر اہل علم عابد ہے اس کی ساری رات کی بھارت سفر ہے وہ اس وجہ سب ہے اس واقعے کو میں بہت بیان کیا کرتا ہوں سال میں ایک دفعہ تو بیان کر لیتے ہیں یہ کافی شاید سال ہو گیا نہیں بیان کیا کوئی اہل ایل مذہب سے ڈیتھ مطلب ہوئے انہوں نے ان کو معمولات بتایا کیسے تاجر پڑو گے ایسے جاری ذکر کرو گے ایسے احتجاج کرو گے ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اب شروع رات میں بیٹا روتا رہتا تھا اور رونے کی وجہ سے کی جو تھی نیند خراب ہوتی تھی جس کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے معمول مقرر کیا تھا حضرت صاحب نے واقع شدہ نہیں ہو سکتا تھا دو دن میں معمول گزار زیادہ ہوئے بیٹے پر غصہ کرنا شروع کیا ایک رات وہ بہت رہ نے بہت غصے کیے اور اس رات اس بیٹے کی وفات ہوئی وہ ایسا بیمار تھا اس بیماری کے نتیجے میں اس کی ہوگی وفات اب اس باپ کو بڑا دکھ اس نے خط لکھا خط میں لکھا اس نے کہا کہ مجھ سے سختی ہوتی رہی اس پر اور مجھے کیا پتا تھا کہ درجے کے بیمار ہیں اور آخر اس کی وفات ہو گئی رحمۃ اللہ نے خط میں ان کو جواب میں لکھا کہ چلو وہ تو وفات پا گیا لیکن آپ کو انسان بنا گیا کہ آپ انسانی شور بیدار ہوں اس کو سمجھایا کہ اس وقت جو ہے اللہ کا تعلق تاجر کی نماز میں نہیں تھا اس وقت اللہ کا تعلق آپ کو اس بیمار کی خدمت کرنے سے ملتا آج جب بیمار ہو تو اس کی خدمت کرنے سے ملتا یہ تو اپنا بیٹا تھا اور اگر بہت زیادہ ہاکار رہا اس وقت تو اس کی خدمت کرنے سے اللہ کا تعلق ملتا اس وقت وہ تکلیف میں آدمی آپ کے نوافل میں لگنے سے زیادہ اس کی تکلیف کے ازالے کی ضرورت ہے زیادہ اس وقت اس عمل پر غور کرنا ہے دھیان کرنا ہے اس کی کوشش کرنا ہے تحقیق کو ان باتوں کے لیے ہوتا ہے زیادہ وہ پر اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ جو سواب کما رہے ہوتے ہیں اور ہم غیر موقع خانہ طرف اختیار کرتے ہوئے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں مشقت پھیلتے ہیں لیکن طرف غیر موقع خانہ ہوتا ہے زیادہ فوائد نہیں حاصل کر سکتے اس دن ہم جا رہے تھے یہ ادارے کا سفر تھا پہاڑی سفر تھا صاحب نے ایک لگایا حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس میں انہوں نے لکھا وہ فرمایا کہ ایک شادی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ میں بہت تندرست ہوں صاحب نے سوال کے بدلے میں خود دینے کے بجائے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے پاس کچھ نہیں کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ان کو آیا انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے دونوں لے کر آ جاؤ دونوں لے کر آ جاؤ وہیں پر آپ نے کہا کہ اس کمل پیالے کو کون آدمی خریدتا ہے ایک آدمی نے دو درم کے خرید لیے خرید لیے تو آپ نے اس میں سے ایک درم اس کو دے دیا کہ اپنے گھر کے لیے آٹا وغیرہ بندوبست کرو کھانے کا بندوبست کرو ایک درم کے کہا اس کی کلاڑی خرید کر لاؤ کلا خرید کر لایا آپ اس کو دستہ ڈال کر لیا فرمایا کہ جاؤ ایک آگے پولیس نے فرمایا کہ اس کا جماعت میں نکلنا بھی آپ نے موقوف فرما دیا <laughs> جماعت میں نکلنا ہی موقوف فرما دیا پھر اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رستے میں نکل اسے کہا کہ تو یہ کلاڑی اور یہ لے کر جا اور اے اتنے دن تجھے میں نہ دیکھوں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت یہ آدمی گیا اور یہ جنرل سے لگنے کا فروخت کرتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد آیا اس نے کہا کہ اتنے پیسے ہوئے آدھے میں خرچ اخراجات میں استعمال کرتا رہا یہ آدھے مجھے بچے میں ایک سوال تھا یہ بہتر ہے انہوں نے لکھا کہ اس وقت اس کو جماعت سے اس کو جماعت میں لکھنے کو بھی موقف فرمایا کیونکہ اس میں ہی اپنے بال بچوں کا فرض واجب تھکا رہا تھا ماشاء اللہ پانی پوری صاحب سے ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بچے بھوکے بیٹھے رہے اور وہ بل بلاتے رہے آپ کے بچے بھوکے رہے آپ کو مشابہ بند ہو جائے گی آپ نے اللہ کرا پہلے تحقیق کو بات کرا رہے ہیں مجھے آج ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنا ہے اس نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہوا اور اس بیماری میں اس میں بیمار ہوا ہوا کوئی کچھ پیر کہہ رہا تھا کہ ایسی بیماری اس آدمی کے کوئی فرق آ جاتا جاتے ہیں بدلنے آتے بھی جڑ جاتے ہیں اس کا نام بھی لے رہا تھا مجھے نام سمجھ میں آئی کی روشنی یہ کیا چیز ہوتی روشنی اور کہا وہ آدمی بیمار ہوا ہے یہاں تک اس کے بازو ٹانگیں کٹ گئی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے گلا کے ہاتھ میں کہا تمہارے پرانے تبلیغی بزرگ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے مر تو ایسے بھی رہے ہو اللہ کے راستے میں جا کر مرو تو شہادت کی موت مل جائے گی یہ تو پہلے آدمی چل پھر سکتا تھا اس آدمی جب آیا ہے آپ چارپائی سوٹ ہی نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب کی زیارت کر کے جو آیا ہے ان کی جو دعوت سن کر آیا ہے کھڑا ہونے سے ختم ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر دیکھ لیں کہتے ہیں میں نے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ اس مریض میں اس کے باقی مغروبین باقی اس کا بدن اور صحت اس کی ٹھیک ہے اس کے ابھی بھی ٹھیک ہونے کے حالات ہیں آپ یہ ترتیب اختیار کریں ڈاکٹر صاحب نے مجھے گلا دیا تھا میں نے کہا بخودار یہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی ہے یہ انہوں نے اپنے سوابی فوج پر دعوت دی ہے مصنون ترتیب پر نہیں ہے مصنون ترتیب پر جو ہے وہ یہ دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے جو نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ جا کر میدان میں کھڑے ہو کر کھڑے ہو کے بچوں کے کھیل میں شامل ہوتے کیا سارے کھیل کے میدان کو چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو ہاں جی، ہم تمہیں دعوت آپ جا کر بچوں کے کھیل کے میدان میں کھیل میں شامل ہوتے وہ ایک سرے پر کھڑے ہوتے تھے بچوں کھڑے کرتے جی، دوڑ کرا ہو مجھ تک کون پہنچے گا تو بچے دوڑ کرا کر آپ پر لپٹتے تھے آپ کے اوپر گرتے تھے آپ سب کو ایسے لے رہے ہوتے تھے اور بچے بڑے خوش ہوتے تھے پھر ایک آپ کا شادی ہے پچا شادی اور اس کا نام تھا عبیر نانا تو اسے آپ نے فرمایا ہے اس کی ایک چڑیا تھی عمر کی وہ بےچارا بڑا نہیں تھا اچھا اس سے آپ سے ملا ہم یا با میں باف عالم میں وہاں پر پیار سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پیار سے خطاب کرتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں فلانے کے باپ اور جب غصے سے خراب کرتے کہتے ہیں فلانے کے بیٹے یہ اپنا فلاں اور یہ ابا فلانا ہے کہ ابا عمیر ہیں یہ عمیر کے باپ آپ کی چڑیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ان سے آپ ساتھ وفائی کر لی تو یہ اس کی گوڑے چڑیا کی موت کی باقاعدہ تعزیت آپ نے سے کی اس کے غم نے آپ نے اس کا ساتھ دیا بچے کے اور اس گھر والوں نے اس کے غم میں ساتھ دیا وہ دیا اس چڑیا کی موت کا پوچھو اور اس کے غام سے پوچھے بغیر اللہ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محکمہ کیا سنا ہے اللہ بہتر چھپتی ہے بہت اللہ کے تعلق والے بننے ہم نے فرمایا اس طرح ہوا کہ ہم نے ہندوستان میں جماعت بھیجی ہوئی تھی تو وہاں پر کچھ آدمی بندر بچانے والے آ گئے بندر بچانے والے آ گئے تو اتنے میں جماعت میں کچھ مدرسوں کے طلبا اور وقت لگانے کے لیے فارغ اور ماں وغیرہ بھی تھے عام لوگ بھی تھے کافی بھی تھے وہ مخلوط جماعت امیر صاحب نے دو علماء کو بھیجا جا کر بندم بچانے والوں کو دعوت وہ اگر آؤ یہ کیا کر رہے ہو کس فضولیات میں لگے ہوئے بندم بندن بچاتے ہو کوئی صحیح کام کرنا چاہیے بچوں میں جماعت آئی ہے وہاں پر آؤ ان کی دین کی بات سنو ان کے جاؤ یار اپنا کام کرو تمہاری جماعتیں تمہارے بات میں بچت نہ رہے نے نے کیا جی؟ آگے سے پٹا ماری کر دی تو امیر میں ساتھ کیا دعوت کے کام ہاں سے بھی کسی کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ دعوت کیسے دیتے ہیں یہ گیا ان سے ملا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بندر کہاں سے لائے ہیں تو عجیب چیز آپ نے کہاں سے لائے ہیں فلاں فلان جنگل سے لائے ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ ہے تو بڑا تماشا کرتا ہے آپ کرتا ہے تو تماشا دکھاؤ تماشے انہوں نے دکھائے انہوں نے دو دو روپے ان کو دیے بڑے خوش ہوئے ہیں دیکھیں آپ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں کچھ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں تو آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ وہاں بھی آ جائیں آپ اپنے لیے دعا بھی کرا لینا ان شاء اللہ والوں سے میں نے کہا بالکل ہم ضرور ہم آ جائیں گے ان کو اس میں کام کیا بندوبست کیا کچھ آئے زور ہوئے جمع کرنا بھی مل گئے سن بعد میں جب فارغ ہوئے تو ہم نے کوئی آدمی بٹھا کر ہم ہم بزرگوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں دعا بھی خراب کیا جاتے ہیں وہاں سے آگے مسئلے تو دوسرا جی واقعہ تو جمیل صاحب نے سنایا تم نے کہا کہ سن کے کسی وڈیرے کو دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجے آپ چلے گئے وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ڈیرا اس کا بیٹھا ہوا ہے اس کے شکاری کتے کھڑے ہیں جی اور باقی کتے اس کے کھڑے ہیں لوگ اگر بیٹھے ہیں بھائی لگ سکتی ہے جیسے کہ وہ وڈیروں کا ہوتا ہے یہ جا کر بیٹھے وہ کوئی ان کو پوچھتے ہی نہیں تم کون ہو آئے ہو کہاں سے آئے ہو کیا نہیں آئے ہو تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے نا یہ فلانی جرمنی کے جو ہے ولف کی نسل کا وہ ہے تو وہ ڈیرے سامنے دیکھا ہوتے ہیں تو ہمارے لیول کا دن بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی طرف دیکھا میرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کہاں سے آئے میں کیا فلان جگہ سے آئے ہیں بارہ لاکھ کے کتے کو دیکھا تو یہ تو جرمن اللہ فلانا اس کا انہوں نے کہا یہ اس کا دوسرا انہوں نے کہا کہ تو فلانا الفے کے نام نے کہا کہ بس انہوں نے کتوں کی نسلوں کا تو ان کی تعریف شروع کی لوگوں کو آدمی نے کہا ہمارے تو خاص مہمان ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر جی جب بہت بہترین آپ لوگ کیسے تشریف لائے ہم نے کہا ہماری وہاں مسجد میں جماعت آئی ہوئی تو ہم حاضر ہوئے تھے کہ آپ کی ملاقات کر لیں آپ فارغ ہو گئے تو اس وقت تشریف لے آئے تو ہم وہاں پر ہو گئے بڑی خوشی ہو جائے گی ہم مہمان آئے ہم نے ہاں، بالکل ہم آپ کے پاس آ جائیں سچ بات ہے وہ تو اللہ سب رب جب الحکمت والمۃ الحسن تین بلا اللہ کے راستے کی طرف یعنی دانائی اور فراست کے ساتھ اور میٹھے بال کے ساتھ حکمت بال کو کہنے کے دس اسلوب ہوتے ہیں انہوں نے بال موجود ہے نا تو جس اسلوب کو اس نے اختیار کیا عربی زبان میں اس سے بہتر اسلوب کوئی عجیب نہیں لا سکتا جس کے سوبن ادھر کا جو آدمی تو ہم سر جائیں ادھر کا پٹھان سے بات کرے تو چھکل دے پڑے دو نگرست ہاں؟ تو جو تو ہم سے سرف ہے تب اللہ پر ستیں ہاں؟ جو درسن کو پار کر پا چکا ہے آج تو کہتے ہیں دا پوزل تھا تک رام میں ہاں؟ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے اور جو فیس ہے اس کو السلام علیکم خیر بجے ہاں، لاکھ نہ بغیر ہو لاکھ نہ بغیر میں رہی پوچھا نہ نہیں بجے کی پیڈ لاکھ نہیں تھی ابھی لاکھ پڑ اور پہلے جو ہوتے تھا تم نے پارٹ ٹو کا نتیجہ ہو گیا اور میں جو ہے ماشاء اللہ فیل ہو گیا ہوں کسی کے پاس خدائی اختیار نہیں ہے جی۔ دعا دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمایا تو اللہ کا قبض کرم نہ قبول کرتا نہ خدا اختیار کر رہے تھے ہاں نا درائے خاص ہو ذرا خاص آگا پختون سنگھ بھائی جلم کے بعد اور مدرسہ دیوبند والے اور مدرسہ نظر الما والے علماء جو ہیں وہ یوں کہا کرتے ہیں اصل میں میں آپ کو سمجھا نہ سکا ایک ہی بات کو کہا گیا ہے مختلف اسلوبوں کے کہا یہ اور کو بات کیا کہہ رہے تھے یہ ہاں، حکمت ہے نا میٹھا بال معذت الحسنہ تو معذت الحسنہ میں وہ بہترین اسلوب ہے جس کے کہنے سے آدمی کو پھر اس کا اس کے اندر بات گھستی ہے ہمارے دو علاقے میں لطیفہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیٹا تھا بڑا بوقو اس نے اس کو سمجھایا کہ بات آدمی کرتا ہے طریقے سے کرتا ہے تاکہ اگر آدمی اس کو خوش ہوا اس کے دل میں لگے آدمی کہتا کہ وہ سڑے اور دیر کھلے وہ لگے جزان واقع دیر دانا وہ لگے جزان واقع دیر سخی وہ لگے جزان واقع خبر تھی دوسرا آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک سفری وجہ آپ ہیں جیسے اتنا خوبصورت ہے جیسے آپ ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے بات سنتا ہے تو اس نے کوئی دن کو اس نے کسی ڈاکو کا اور کسی قید کر کے ساتھ سنا ہوا تھا تو رات کو یا اجرے میں کسی اپنے مادن کے آدمی کو سنا رہا ہے تو اس نے کہا کہ چل رہے قسم کی سیوا رکھتے قسم قسم سنیں گے کیا سنیں اس کا جو سڑے وہ دیر تک اس کا جی جان واقع ہاں جی اگلا ایکڑے دے دا سے گھر ہوتا کہ جی جان واقع سے گزر گئے اپنا آر دس دس سے تو اسے باپ نے کہا تھا کیسی کی بات ہے کسی کے گھر منسوخ کرو گے تو اس کے آگے چکر نہیں تھی کہ ایسی باتیں منسوخ کرنی خراب نہیں منسوخ کرنی اب تو بھائی ساری رس اللہ دوسرا عجیب لکھا ہے ایک آدمی کی وفات قریب تھی بڑا رئیس آدمی تھا بڑے حیثیت والا بیٹا تھا بنچائی اس نے کہا میری نہ کر رہی ہے اب میں اس کے بعد کچھ آخری وسیعت اس کو کر دوں نے کہا دیکھیں اب میری تو موت ہو رہی ہے بیٹا کم از کم اتنی بات کرنا کہ جو محسوس آدمی آئے ان کو اسی جگہ پر بٹھانا میرے دعا کے لوگ آتے رہیں گے اور خود بھی ذرا باری لباس پہن کر بیٹھنا اور آنے والے آدمیوں کو میٹھے بول بولنا ٹھیک ہے جی اور گھر میں ہندوستان میں طریقہ کار ہے بچان لگانا بابا مونچوں کے درخت ہوتے ہیں نا درختوں پر ایک ایسی چیز لگا لیتے ہیں اس پر بستر بنا ہوا ہوتا ہے اس پر لیٹ کر سو بھی سکتا ہے وہ درختوں میں ہوا چل رہی ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں نہیں آتی ہیں مچھر سے فارغ ہوتا ہے آدمی اس میں جو ہے تو آبادی جا کے کہا کہ بہت آپ کو بازو صاحب ہوتا ہے کا مچان میں چڑھا دو سکتا میں چڑھا دو تو وہ کیسے ان کے والد صاحب نے کہا جگہ پر بٹھاؤ گے سب جگہ تو وہ ہاں جی، نوکر اس کو کھینچ رہے والے نیچے کھینچ رہے اپنے آپ کو گیارہ جان کیسے چھڑائے اچھا وہ دیکھا رئی سال کے ساتھ زیادہ کو دیکھا اس نے قالین لپیٹے ہوئے اپنے اوپر گھر کی آئی یہ کیا بات ان کا کیا بات جاننا اسی کی تھی کہ بھاری لباس پہننا سب سے باری یہ قالین تھی وہ میں نے اپنے اوپر ڈال دیا نہیں تو آدمی نے کہا ہم بڑے خفا ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی آفات کہا آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے ان کی افات ہر کسی کو دکھ دے جلے دی وہ کسی نے کہا یہ کیا کہ کیا آنا نہیں کہتا میٹھی بات کرو گے سبحان اللہ تو قرآن عزیز تو آج دانائی اور دانشوری ہے آگے ہم اپنی اپنی کوتاہیوں کے مطابق اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو جیسی ہماری جیسی ہماری عقل جتنے ہماری سے اس لیے کہتے ہیں ایک منڈلم کے لیے دس من عقل چاہیے ہاں جی؟ اور دس من عقل کے لیے پھر جو ہے تو سو من اللہ کا خوف چاہیے ہاں جی؟ خشیت چاہیے تب اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ورنہ اللہ سے کلم ہلکا العالمون سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے والا عالم کلم ہلکا العاملون علماء بھی ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والا والا امن کلم ہلکا المخلصون اور عمل کرنے والے بھی جو ہے تو وہ ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والوں وہ المخلصون اللہ خطر اخلاص میں بال ختم نہیں ہوئی وہ المخلصون اللہ خطر نازیم اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں جو عمل اخلاص ہو گیا ہے اس کو موت تک ساتھ لے جانا اور اللہ کے حضور میں پیش پیشی تک کرنا یہ پھر بہت مشکل بات ہے نظیم نہیں بغیر نیت نہ نام وہ نیت بغیر اخلاص میں خطام والے تحقیق ہوا عمل بغیر نیت کے جو ہے تو ایسے ہی ہے وہاں وہ خیال ہے اور پھر جو ہے تو نیت اخلاص کے بغیر جو ہے تو وہ وجود ہے ہے اور پھر جو ہے تو اخلاص جو ہے وہ صدق و تحقیق کے بغیر جو ہے تو وہ اخلاص صدق و تحقیق ہوا میں پڑھا کرتا ہوں اخلاص کے بعد صدق و تحقیق دو اور اگلے درجے وہ کبھی ہزار علوم لائیں گے اس کو پڑھ کر اس سے پڑھ سنائیں گے وہ اس کو صحیح نہیں جان کر سکتے کہ جو ہے صدق و تحقیق کیا چیز ہے تو باریکی در باریکی عمل میں ہوتی ہے اللہ والوں نے تو اس پہ ریسرچ کیا تحقیقات کی ہیں گہرے سے گہرا اور باریک سے باریک اور نازک سے نازک عمل اختیار کیا اللہ تبارک نصیب فرمائے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں پھر دعا کر دیجیے جی ہاں ہاں کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا دو باتوں کا وعدہ نہیں ہے دل کے اندر جو رضائل ہیں وہ دھل گئے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے کل پہ پڑے ہوئے رضائل دھلے نہیں کہ کیبل اگر کل میں تھا وہ کل میں ہے وہ دھلتا نہیں ہے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتا ہے جس طرح کے بچہ کیے ہوئے گناہوں کے بغیر آتا ہے وہ معافی کی ایک تشبیح ہے وہ معافی کی ایک تشبیح ہے کیونکہ گناہوں سے ایسے معاف کر دیا جاتا ہے سب لیکن بھارت اس طرح وہ تشبیح اس بات کو نہیں لیے ہوئے کہ وہ ظاہر کے پاک ہونے کو بھی اپنے اندر سے بیٹھ سکے ہاں جی؟ اور دوسرا یہ کہ وہ تشبیح اپنے اس کو بھی نہیں لیے ہوئے اپنے اندر کہ اس کے بعد اس کے ذمہ جو حق تھے وہ بھی معاف ہونا ہاں جی؟ زمین دبائی ہوئی تھی ہٹ کر کے آ گیا آپ ماں کے پیسے جنا ہوا آ گیا ہے کیا ادھر چنار تشریح ہے ٹھیک ہے یہاں نے کیا ہے علیہ السلام پر بچے نے گواہی دی ہے اس نے کی ہے ان پر جو گواہی دی ہے کہ کمی سے قدمن دبرن ہاں جی کا ضبط وہ میرے صادقین میں نے کہا نا کمی سے قدمن قبرن فرقت وہ میرے کاظمین ہاں جی؟ ایک وہ ہے یہ بچہ بعد میں آیا ہے اہل حدیث اہل حدیث نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو یہ بچے نے گواہی دی تھی بلکہ اس میں آئے ہوئے کہ ان کو اس کی قوم میں سے کسی نے گواہی دیا تو مدینہ مرورہ میں تفصیل ان کی پڑھی ہوئی تھی اردو کی لکھی اس کو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا دیکھیں کیا تفصیل کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے میں نے طرف سے کر دیا ہے تو میں نے کہا کیا کروں یہ سرتے مجھے وہ آ کر پکڑ لیں گے بعد میں آگے لکھتا کہ تو جو بات ہم نے جو بات کہی وہ بھی تاریخی ہے حدیث میں نہیں آیا تو جو بات کہہ وہ بھی تاریخی ہے اس کو تو کہہ رہا ہے اس بات ہم سے پہلے زمانے کی بات تاریخ تاریخی ہماری تاریخ دونوں برابر درجے دلیلیں اور تم کہہ رہا کہ بچہ نہیں تھا تو بھی تاریخ کا اپنی طرف سے تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے ہم بھی کہہ رہے تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کو اس بات کو قرآن پاک بیان نہ کرتا اگر یہ کوئی خاص کرامت موجودہ نماز قسم کی چیز نہ ہوتی اس کا انداز بھی سارے قوم میں ہوتا ہے جو آ اچھا مشورہ دے دیتا ہے قرآن کو جو خاص طور پر مشورے کے طور پر تذکر کر رہا ہے تو یہ مطلب ہے کہ مہیا لکول چیز ہے ایک سے بات کی ہے بعد میں آیا ہے بچہ تو غلہ دینے کے لیے تو اس نے کہا ان کو جو غلہ دیا تو انہوں نے کہا مجھے کچھ اور غلہ بھی دے انہوں نے کہا بس جو آدمی کے لیے مقرر کیا مل گیا انہوں نے کہا میں آپ اپنا تعارف کراؤں پھر آپ مجھ کو دگنا دیں گے انہوں نے کہا کراؤ تو آپ نے کہا میں وہ بچاؤں جس نے آپ کے لیے اگوائی کی ہاں، آپ کا دوسرا بچہ جو ہے تو اسلام نے بات کی ہے تیسرا جو ہے تو بلی ساحل کے جو ولی ولی ہیں جو جریج جریج رحمۃ اللہ علیہ پر جو تہمت لگی تھی انہوں نے جو ہے تو ان کے لیے بات کی ہے ایک چوتھا بھی کوئی ہے وہ میں پڑھا تھا لیکن وہ حوالات ہاں چوتھا ہوا ہے چوتھا ہوا ہے حساب کا بچہ جس پر حساب حدود نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا ہے خر سے کھود کر تو اس میں ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ جو باتیں نہیں کر سکتا اس کو لا کر اس کو ڈالا ہے آگ میں وہ جب جلا ہے تو عورت تڑپی ہے باہر تو بچے آواز کی کمی جان پریشان نہ ہوں باہر سے جائے تو آ کے اندر جانا ہے یہ چار بچوں نے بات کی ہاں وہ جو ہوتا ہے نا اس وقت بندے تفصیل لکھنے والے کے جو چار تو یہ ہیں وہ بھی حدیث شریف ہے گھڑ سوار کی ایک بچہ دودھ پی رہا تھا تو کا میں میں ایک گھڑ سوار گزرا تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو گھڑ سوار کی طرح کر تو اس بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کر پھر گئے تو ایک کوئی عورت تھی یا کوئی مرد تھا اس کو تومت میں تصویر کر لے جا رہا تھا کیا مجھے جھوٹی تھی اور بڑا پریشان تھا تو اس نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ کر تو دودھ چھوڑا اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسا کر دے دیا اس کا ناک تومت پر لگی ہوئی ہے اس کو اس کو بہت اجرو خراب ہو رہا ہے اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں جیسے بعض اوقات دو سال کا دودھ کا بچہ دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے اور باتیں نہیں کر سکتا ہاں جی؟ ہوتا ہے را